بھائیو یہ بات بھی آپ کو بھی ہے ہمارا آج کا پروگرام سننا اس میں آپ کے اصل جو مقرر تھے وہ ہمارے بھائی محترم مولانا آفز عمر کے تیس سال حافظہ اللہ تھے وہ اپنے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے حاضر ہونے سے قاصر تھے بھائیوں کے حکم پر مجھے ان کی جگہ جو ہے اللہ رب العالمین نے حاضری کا یہ شرط نصیب فرمایا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حد تک بیان کرنے کی توفیق عطا فرما میرے بھائیوں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے لوگوں ہم نے دین اسلام کو کامل اور مکمل دین بنایا ہے اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس دین کی دو بنیادیں جو ہے وہ بیان کی ہے عطیق اللہ وہ عطیق و رسول ایک اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے یہی وجہ ہے مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے کائنات کے رب نے اس کلمے کے دو ہی جز رکھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہی بات ہے قرآن بھی بہیے الہی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بہیے الہی ہے اور یہ بات بھی ایک مسلمان کو اچھی طرح سے نشید ہونی چاہیے لوگوں قرآن جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے قرآن کے الفاظ الفبا ہے اور علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس طرح قرآن کا نام جو ہے اللہ نے قرآن مجید رکھا ہے اسی طرح کائنات کے رب نے قرآن کا نام جو ہے وہ عزیز بھی رکھا ہے کائنات کے رب کا پیغام ہے لوگوں اللہ تعالیٰ آسان عزیز اللہ نے بہترین عزیز جو ہے وہ قرآن نازل کیا ہے ہمیں ایسے عزیز بن بادہ نور لوگوں بتاؤ تو صحیح اس قرآن کے بعد اس حدیث کے اوپر ایمان لے کے آؤ گے جس طرح قرآن کا نام عزیز ہے اسی طرح محمد رسول yóò fi پورے والا کا مولوی شیخ اللہ نامی عادی ہوگا یہ بھی تازہ حالیہ باتیں کر رہا ہوں یارو میں اپنے مسلک کی صداقت پہ دلائل قائم کروں گا لیکن پہلے تمہیدی طور پہ گندی تہنیت جو ہے ایسی سالمانہ تہنیت جس کا نشانہ بنایا گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کعبہ کی قسم ہے اس نے حدیث رسول کا مذاق اڑایا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے وہ حدیث رسول توار کے اگر سات سال کے بچے کو تم نے ایمان ہے تو پھر اور کے کے سکھنے اتار اتار شلوار نبی یار ایمان سے بتاؤ مزاق ہے حدیث کا تو نہیں ہے وہاں پر تو نبی علیہ السلام نے معیار دیا تھا کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کے ساتھ لوگوں بل یا حکم حکم اللہ تمہارا امام وہ کرے جو تم نے سب سے بڑا کام قرآن ہو قوم نے بھی مسلمان ہوئی ہے لوگوں کو دیکھا امر سلم رضی اللہ عنہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والے ہیں کام سے آیا کرتے تھے یہ بچہ قرآن میں کوئی عالم کا کرتا تھا تم قوم کو کو دیکھا کہ نبی نے نے یہ یاد کیا بڑی آخر کتاب لکھا تمہارا ایمان بولے جو قرآن کا سب سے بڑا ہے جب دیکھا وہ میں سلوا ہے ہم نے نے نے یار نبی کیا کیا اصحاب محمد اور اس کو ایمان بنایا ایمانا کھڑا نہیں ہوا ہے ایمان میں کلام المفید کی جو بندی ایمان ہے جو بندیوں کا امام اہل سنت ہے اور جو بندی مدرسے کا لوگ کہتے ہیں جو بندی کہتے ہیں شاہ الحدیث ہے جناب انہوں نے لکھا کتاب کا نام الکلام المفید ہے اس میں لکھا جناب تکلیف ہوتی ہی ظاہر کے لیے ہے اور شاہ ہوتا Merci à vous. کا انکار سکھانے کے لیے یارو پہلے تو بڑوں نے وصول کیا تھا دلیل مطالبہ کرے کیوں کہتا اس لیے بھی کر سکتا کہتا اس لیے بھی کر سکتا کہ مقندر کے لیے چیز دلیل چلو یہی بات کر لیتے ہیں مولانا محمد دیوبندی صاحب مقدس تھے کہ نہیں مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب مقدس تھے یا نہیں تھے چلو تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ وہ مقدس تھے وہ عالم نہیں ہے عالم تھے مقدس فیصلہ کرنا کرنا چلو ذرا آپ کو آگے بڑھاتے ہیں امت کو حدیث رسول سے دعوت مصطفیٰ سے توڑ کر کے اپنے اماموں کے دھوکے میں بند کرنے کے لیے پھر ایک اور دلیل و فریب کیا کہا جناب کہاں کا اللہ حدیث کو مانو کدھر لکھا ہے نبی نے کہا علیکم کی سنتی ہی وہ سنت خلافا راشدین لوگوں کا نبی نے کہا لوگوں میری سنت کو مانو میرے خلیفہ کی سنت کو مانو میں کہتا ہوں ذرا پیارے کا خیر یہ پڑھ کیا رہا ہے کی پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہے ہو تو پھر سنت ہے اور حدیث کا دوسرا نام سنت ہے یہ تقسیم نے بھی کی ہے اٹھا خزائن کو کہ سنت اور ہوتی ہے حدیث جو دورہ جو میں ہوتا ہے جامعہ میں ہوتا ہے جو ہے جامعہ میں ہوتا ہے اسلامیہ کے اندر ہوتا ہے جامعہ افغانیہ Gracias. آ کے کے کہا ہمیں یہ لے ہم کھا امبا جی گھبرا گئی کہ اگر میں نے لے لیا صبح جب لوگ مٹھائی مٹھائی بچوں کو کھاتا دیکھیں گے گے تو لوگ لوگ پوچھیں کون آیا تھا ہمیں سے آئیے ہے کیا سمجھیں گے کیا نے پھر کہا کسی کو بتانا نہیں ہے ہر روز آیا کروں گا امبا جی گھبرا گئی انتقال انتقال کر کر دیا دیا ہے ہے ہے کمال نہیں نہیں نہیں ہم کہتے ہیں جناب جن مردے مردے تیرے پھر پھر کردے سادے کی کرو کرو میرے بلا لیا کیا کرنا بہرحال اس سے بھی آگے عقیدے کی باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ بنیادی بات ہے اور شہید رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم یہی جلال قدرت کا انداز ہے یہ سارے شہید فرمایا کرتے تھے یا تو چار لاکھوں والے بیٹھے تھا تو ایک بندہ صحیح چار لاکھ والا پہ جائے یار ساڈا تو لکھ بڑے ہے یہ ماشاء اللہ کیمرہ ہویا ہو گیا a I mean, ہے اس نے کہا ارے اس میں شرمانے کی کیا ضرورت ہے حضرت نے جو بکواس تھی اللہ کی قسم کہاں پوچھتا ہے کیا ہمیں شرمانے کی کیا ضرورت ہے کرنے والا کون اور کرانے والا کون وہ تو وہی ہے یہ گندا عقیدہ رکھنے والا کیا پر جماعت ہوگا کیا نبی نے نے کسی ایسے گندے عقیدے کے کے حامل کو کائنات سنر پر جماعت کہا ہو جس کتاب سے پیش کرو گے اس کتاب کے مغل بدلے کے اندر ایک لاکھ روپیہ آرٹک انعام دے گا اللہ بات سے تنقید ہے یار میں ایمان سے مانتا کہتا ہوں چلو یار میری بات کو چھوڑ دو مجھے تو تم نے تانے دے دیے میں اپنی صداقتوں کی نشادہ بعد میں پیش کروں گا ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر قانون بھی تیرے گھر سے پیش کروں گا تلار ذمہ داری سے دے کے جاؤں گا وہ خاص تجلیات سفر ماسٹر علیم اوپار جی کی اس نے تجلیات سفر دوسری چیز کے اندر یہ بات دیکھی ہے اس نے کہا جناب کمزوری سے تھی مانا کہ ہم نے دم نہیں اب ایک ہی بات پہ کہہ رہا فیصلہ تم ایک ہی بات پہ کہہ رہا فیصلہ دل کا کہ ہمیشہ سے کیا تم نہیں یارو آئے سننے کا موقع مطلب بھی یار نیند آئی مزہ ہاں، کہ اس کو جو نام پانچ یاد دکھا دو تاکہ کوئی ملے تو سوال سامنے رکھو اگر اگر سنت سنت رکھتے ہو ہم یہ قانون بھی رکھا ہے تو سنت سنت سنت کا ہوگی ہوگی اور جو کہہ کو ہے ہم اپنی بات کریں گے تو کہیں گے دیکھو جی آج آیا تو ہمیں ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں اس پیغمبر کی ادا یہ ہے کہ کسی اہل دل نے کہا بدمز کتنے شیریں رقیب گالیاں کھا کے بد کہ بھی نہ ہوا ہم اس نبی کے مارنے والے ہیں قانون بھی تیرے ہیں اور پردے से अपने جماعت جماعت جماعت ہے ہے ہے ہے تین پانچ پانچ گیارہ رکعت کیا سنت اچھا کس نے لکھا ہے ابن ہم تو انشاءاللہ سے کتاب کیوں ہم کسی کو گالی دینے کے قائل نہیں ہے یاروں نے لکھا جو سنت کا انکار کرے وہ بھی اگر جو غیر سنت سنت کو کہے وہ بھی بھی ہم ہم نے نے کیا نشان سے سے کرنے کا فیصلہ خود کر بلاؤ اس دو اچھا مت کرو کہ ہم نے فیصلہ دینا دونوں میں سے کون ہے یہ آپ کی بات ہے آپ دیکھو مولانا ابن الحمان نظر صاحب نے لکھا کہ سنت جو ہے رتاوی سنت رتا کما جماعت کے ساتھ کتنی ہے کیا ہے سنت اچھا جو کہتا ہے یار سنت نہیں ہے وہ پھر اس کا کیا انکاری اچھا جو سنت کا انکار کرے وہ کیا ہوتا اچھا اگر یہ واقعہ سنت نہیں ہے جیسے کیا کیا بالکل ہم آپ کا بنے ہم نے نہیں کہا ہم نے نہیں کہا کیوں ہم کو احترام کرنا یہ تو ایسے کام پہ اس کو بدنام کر دیا جناب جی بڑا غیر مقدر اتنا بڑا گستاخ یہ یہ بھی عجیب ابتدا ہوتا ہے ہے کہتے ہیں مولوی نے لکھا تجلیات میں کہتے ہیں جتنا جتنا بڑا بڑا بڑا گستاخ گستاخ وہ غیر مقدر اتنا میں نے کہا یار کم کا منافع اپنی بند امام اپنی بھلے کا دشمنی ہے کیا جناب مجاز امت ہے اور لکھنے مفتی صاحب ہے ہے ہے تبھی عثمانی کے کے کا نام مجاز امت کہتے ہیں ہیں ہم تو خود ایک غیر اور امام ابو حنیفہ کا غیر مقدم ہونا یقینی ہے نام کا کر دو نا اور کیا کہتے کہتے ہیں ہیں امام امام